وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى حدد ما تحب وترضى بزرگان محترم پردے کے پیچھے سے سننے والی دینی بہنوں اور جس کمیٹی کے نوجوانوں نے آج کا پروگرام رکھا کے سامنے بینر لٹک رہا ہے اس کے ذریعے سے پتا چلا کہ ابھی کچھ دن پہلے جو سورت شہر میں میگا بلڈ ڈونیشن کیمپ تھا اس میں یہاں کے نوجوانوں نے بہت بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا جس کی وجہ سے جتنی سنستھاؤں نے وہاں حصہ لیا تھا اس میں اس محلے کے نوجوانوں کو اول نمبر دیا گیا حقیقت بات تو یہ ہے کہ ہم جو خدمت کریں اس خدمت کے اوپر صحیح اجر اور ثواب تو انشاءاللہ اللہ تعالی عطا فرمائیں گے دنیا میں کوئی اول نمبر دے دے یا آخری نمبر دے دے یہ حوصلہ افزائی کی چیز ہے باقی حقیقت میں اول نمبر تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے بندوں کو انعام کے طور پر دیا جائے دوسری ایک خاص بات آپ سے عرض کرنا ہے کہ میں راتوں میں دیر دیر تک بیان کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے میں ہر پیر کو یا صورت شہر میں تفصیل کے لیے آتا ہوں تو آج کل نو بجے تو مجلس الحمد للہ ہماری مکمل بھی ہو جاتی ہے اور اسی پر میں آج عمل بھی کروں گا اسی لیے میں کرسی چھوڑ کر کے کھڑا ہوا ہوں کیونکہ کرسی پر بیٹھنے کے بعد جلدی اٹھنے کا دل چاہتا نہیں ہے کھڑے ہو تو جلدی پیر درد بھی کرے اور جلدی سے بات ختم بھی کر دیں گے اور میں آپ کو صحیح سچی بات بتاؤں جو ٹاپک آپ نے رکھا ہے اسی کے حوالے سے کہ رات کو دیر دیر تک مائک چلانا اور اس کے اوپر پروگرام کرنا جس کی وجہ سے لوگوں کے آرام کے اندر ڈسٹرب ہو خلل ہو لوگ پریشان ہو محلے کا سکون ختم ہو جائے سمجھو کہ یہ غلط کام ہے اور ہمارا مذہب ہر غلط کام سے ہم کو منع کرتا ہے آپ دینی پروگرام کا ٹائٹل دیتے ہو کہ یہ دینی پروگرام ہے میں اوپر بیٹھے بیٹھے سن رہا تھا جو ہمارے الاؤنسر صاحب تھے وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ یہ دینی پروگرام ہے تو پھر ان دینی پروگراموں کے اندر ویڈیو شوٹنگ کرنا یہ ہرگز غلط بات ہے صحیح بات نہیں ہے اگر کوئی پولیٹیکل پروگرام ہوتا جس میں میں جاتا ہوں جس میں گورنمنٹ کی طرف سے کچھ مجبوریاں ہوتی ہے کچھ قانون ایسے ہوتے ہیں لیکن جب اس پروگرام کا نام بار بار دینی پروگرام دینی پروگرام دینی پروگرام دے رہے ہیں تو پھر یہ سب نہیں کرنا چاہیے حساب بات کہتا ہوں اور ایک اور اہم بات میں آپ کو بتلاؤں کہ جس ٹاپک کے اوپر آپ نے یہ پروگرام کیا یہ پروگرام تو کوئی ایسے مجمے کے اندر ہوتا جہاں ایسے لوگ بھی ہوتے جو مسلمانوں کو آتکوادی کہتے ہیں سمجھتے ہیں وہ کچھ اپنی بات کرتے کچھ پکے پروف دیتے کہ مسلمان انتقوادی ہوتا ہے اور پھر ہم اس کے جواب دے دیں اور ان کو ہم سمجھاتے کہ آپ نے جو سمجھا ہے وہ غلط سمجھا ہے تو یہ ٹاپک تو ایسے پروگرام کے لائق ہوتا ہے پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ آتکواد یہ امن اور شانتی کو ختم کرنے والی چیز ہے اس لیے میں اپنے بھائیوں کو اور دینی بہنوں کو بتانا چاہوں گا کہ امن اور شانتی کتنی اہم چیز ہے کتنی امپورٹنٹ چیز ہے ہمارا دین اسلام وہ مذہب ہے وہ دین ہے جو ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے کوئی بھی انسان ہو آپ حیرت میں پڑھو گے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا قسم کھا کے فرمایا فرمایا کہ واللہ لا یؤمن اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان والا نہیں پھر دوسری مرتبہ حضور نے قسم کھائی واللہ لا یؤمن وہ آدمی ایمان والا نہیں اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان والا نہیں پھر تیسری مرتبہ قسم کھا کے فرمائے واللہ لا یؤمن اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان والا نہیں اب سوچو نبی قسم کھاوے اور قسم کھا کے کہے کہ وہ آدمی ایمان والا نہیں تو صحابہ تو ڈر گئے سنبھل گئے پوچھا کیل من یا رسول اللہ درود تو پڑھو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کیل من یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ایمان والا نہیں تو جو بات فرمائی وہ عمل میں لے آؤ تو آج کا جلسہ کامیاب ہے وعدہ کرو عمل کریں گے کتنی پیاری بات فرمائی فرمایا کہ ملا یا امن جا رہو بوائی کہو ملا یا امن جا رہو بوائی کہو کہ وہ آدمی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے اڑوسی پڑوسی لوگ اس کی تکلیف سے اطمینان میں نہیں رہتے ہو آتکواد کی بات چل رہی پڑوسی اڑوسی محلے والوں کو پڑوسی سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں انگریزی میں نیبر کہتے ہیں اور اسی سے شبد بنتا ہے نیبرہڈ اور اسی کو ہم اردو گجراتی میں پڑوسی کے حق کہتے ہیں پڑوسی کا مطلب بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ایک شہر کے اندر رہنے والے ایک چھوٹے گاؤں میں رہنے والے وہ سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کے پڑوسی ہے ایک محلے میں رہنے والے آپس میں ایک دوسرے کے پڑوسی ہے کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کو نہ ستاوے کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کو تکلیف نہ دیوے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی تم سے ڈر ڈر کے رہتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے معاف کرنا مسلمان بھائی اللہ کے نبی نے پڑوسی فرمایا ہے ایسا نہیں کہا کہ مسلمان پڑوسی میں حدیث سنا رہا ہوں پڑوس میں محلے میں بستی میں رہنے والا مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو اگر تم نے اس کو ستایا تو اللہ کے نبی فرما دیں کہ وہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا بہت بڑی بات ہے اسی لیے دینی بھائی آج کے اس پروگرام سے عزائم لے کے اٹھو کہ ہم کسی اپنے محلے والوں کو بستی والوں کو اڑوسی پڑوسوں کو کسی انسان کو نہیں ستائیں گے آتکواد ایسے ہی تو ختم ہوگا کسی کو ستانا نہیں کسی کو تکلیف نہیں دینی کسی کو پریشان نہیں کرنا اور پکا مومن کون پکا مسلمان کون ہم سمجھتے ہیں جو جمعہ کی نماز پڑھے وہ پکا مسلمان پھر پوچھو کہ پکا مسلمان کون تو کا جو گوشت کھاوے وہ مسلمان یہی ہماری نشانی ہو گئی مسلمان ہونے کی غلط ہے سنو پکا مسلمان کس کو کہتے ہیں اپنے نبی کی زبان سے سنو فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من من سلم المسلمون لسانه ویدی المسلم من من سلم المسلمون لسانه المسلمسانی کون پکا مسلمان اپنی زبان سے یعنی اپنی بات سے اپنے ہاتھ سے یعنی اپنے کام سے دوسروں کو سلامت رکھے تکلیف نہ دے وہ ہے پکا مسلمان جو لوگوں کو ستاتا پھرے پریشان کرتا پھرے وہ کبھی پکا مسلمان نہیں ہو سکتا آج تو میرے دینی بھائیوں دوسرے تو دوسرے رہے ہم اپنے گھر والوں کو ستانے سے دور نہیں رہتے گھر والے بھی پریشان محلے والے بھی پریشان جہاں نوکری کرتے وہ بھی پریشان جہاں رہتے وہ بھی پریشان یہ ایمان اسلام کی تعلیم نہیں ہے اسلام سکھاتا ہے گھر والوں کے ساتھ محلے والوں کے ساتھ بستی والوں کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ اچھی طرح رہو کسی کو ستاؤ مت تب جا کر کے تم کامل مسلمان بنو گے ہمارا مذہب تو کتنا پیارا مذہب ہے جان ایک انسان کی جان ایک انسان کا خون کتنا قیمتی یہ بیچارے بلڈ ڈونیشن کیمپ والے مہینوں مہینوں محنت کرتے تو پندرہ سو بوتل ہوتی ہے کتنی محنتوں کے بعد ہمارا دین کسی کا غلط خون بہانے سے منع کرتا ہے حرام ہے کسی کا غلط طریقے سے خون بہانا حرام ہے ہمارے مذہب میں دین کیا کہتا ہے قرآن پڑھو آج ہم کو قرآن نہیں آتا مسلمانوں قرآن پڑھو محلے محلے کی مسجد مسجد میں قرآن کی تفصیلیں چالو کرو پتا تو چلے کہ اللہ نے کیا فرمایا یہ تو قرآن کی ایک سورت کا بھی ترجمہ نہیں آتا نے اپنے پکے مسلمان خدا نے کیا فرمایا وہی معلوم نہیں پھر بھی اپنے ہیں مسلمان خدا نے فرمایا وقت بنا فی أن النفس بالنفس والعين بالعين ایک اور آیت میں فرمایا انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا اللہ فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے خدا کا حکم ہے جس نے ایک انسان کو ایک جان کو ناحق طریقے سے بے قصور مار دیا اس نے اتنا بڑا گنا کیا کہ اس نے تمام انسانوں کو ناحق مار دیا یہ خدا قرآن میں فرماتے ہیں ایک آدمی کو ناحق طریقے سے مارنا بے قصور آدمی کو مارنا اتنا بڑا گنا ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو جو ہے مار ڈالا کتنا خطرناک گنا اور آگے فرمائے ومن احنماں اہ انا سجمیاں جو ایک آدمی کی جان بچا لے وے اس نے اتنا بڑا ثواب کمایا جیسے تمام انسانوں کی جان بچا لے یہ ہمارا دین سکھاتا ہے بھائیوں کسی کے خون کے پیاسے مت بنو ہمارا دین اس کو حرام کہتا ہے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا آخری حج کرنے آئے صحابہ کا مجمع بیٹھا ہے تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ حضور کے سامنے حج کے موقع پر ہے حضور سوال کرتے گئے صحابہ سے جواب دلواتے گئے ارے میرے پیارے صحابہ بتاؤ کہ یہ کون سا شہر ہے وہ تو مکہ تھا سب جانتے ہیں کہ مکہ میں بیٹھے ہیں حج مکہ میں ہی ہوتی ہے اور کہیں نہیں ہوتی نہ چھوٹی نہ بڑی حج صرف مکہ میں ہوتی ہے اللہ کے نبی مکہ میں بیٹھے سب صحابہ جانتے ہیں کہ یہ مکہ ہے پھر بھی حضور نے صحابہ کو پوچھا بتاؤ یہ کون سا شہر ہے صحابہ ہمارے جیسے تھوڑے تھے انہوں نے کہا اللہ ہو رسول ہو عالم اللہ اور ان کے رسول جانتے یہ کون سا شہر ہے پھر پوچھا یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے بھائی دکھ کی بات تو یہ کہ ہم کو تو اسلامی مہینے کے نام بھی نہیں آتے پچھلا بھی مہینہ کیا چیز ہے وہی ہم کو معلوم نہیں تو صحابہ کو معلوم ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے اسی میں حج ہوتی ہے سال کا بارہواں مہینہ لیکن صحابہ نے کہا اللہ رسول عالم اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں کون سا مہینہ اور ذیل حج کا مہینہ بڑا ادب کا احترام کا اس میں لڑائی کرنا اسپیشل بڑا گنا ہے حرم احترام کا مہینہ پھر پوچھا آج کون سا دن ہے تو عرفات کے میدان میں تھے اس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں صحابہ جانتے بقرعید سے ایک دن پہلے جو ہوتا ہے وہ اسلامی کیلنڈر میں نو تاریخ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عرفہ کا دن اور پورے صحابہ عرفات کے میدان میں حج کے لیے تھے حضور نے پوچھا لیکن صحابہ نے کیا کہا اللہ و رسول ہو عالم اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں سوال جواب ہو گئے اس کے بعد جو حضور نے فرمایا وہ دھیان سے سنو یہ اللہ کے نبی کے نورانی الفاظ ہے نورانی باتیں ہیں کیا فرمایا فرمایا کہ ان ندیما اکم و اکم و فی روایتی کم ارد کم ان ندیما اکم و مال اکم و ارد کم حرام علیکم کفرمتی یوم کم حاض فی بلدی کم حاضا وفی شہرکم شہری کم آقائے مدنی حضرت محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ان ندی تمہارا خون تمہاری جان تمہاری زندگی اور تمہاری عزت تمہارا مال دولت اتنی ہی احترام والی ہے ادب والی ہے اکرام والی ہے کیومکم حاضا جتنا احترام والا آج عرفات کا مبارک دن ہے عرفات کا دن بہت مبارک دن لیکن ایک انسان کی عزت اس کا مال اس کا خون یہ بھی اتنا ہی عزت والا احترام والا ہے فی شہری کو مہاگا کہ تمہارا ذیل حج کا مہینہ جتنا مبارک کا ایسے مسلمان کی عزت مسلمان کا مال انسان کا خون اتنا عزت والا وہ فی بلد کم کا جتنا مکہ کا ادب مکہ شہر کا احترام دوسرے انسان کی جان اس کی عزت اور اس کے خون کا بھی اتنا اکرام اور احترام کرو نبی تو اتنی تاکید سے گئے اور مسلمان دوسرے کی عزت لینے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھا جانے کے پیچھے پڑے ہو دوسرے کی جان ناحق قتل کرنے کے پیچھے پڑے ہو میرے بھائیوں ہمارا دین امن کا شانتی کا دین ہے اس میں مانوتا انسانیت اس کے تمام حقوق کا پورے پورا لحاظ ادب اکرام اور احترام ہے ہمارے دین نے کسی کو ناحق تکلیف دینے سے منع کیا حرام کیا کسی کو ناحق تکلیف مت دو کسی کو ستاؤ مت کسی کو پریشان مت کرو یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے ایک صحابی نے سوال کیا مت دین یا رسول اللہ مدین یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کہو صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلاؤ کہ دین کس کو کہتے ہیں دین کیا ہے ہم بولتے رہتے نا ہمارا دین ہمارا دین دین کیا ہے تو ارشاد فرمائے ادین و ان دین کس کو کہتے ہیں ہر ایک انسان ہر ایک جانور ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرنا یہ ہے ہمارا دین ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو یہ ہے دین بخاری شریف میں حدیث ایک کتے جیسا جانور بیچارہ پانی کی وجہ سے تڑپ رہا تھا کنویں کے باہر جو گیلی مٹی ہوتی ہے وہ زبان سے چاٹ رہا تھا کتا بیچارہ کیسے کنویں میں جاوے اور پانی پیوے باہر گیلی مٹی کیچڑ ہوتا ہے اس کو زبان سے چاٹ رہا تھا کتا ایک آدمی وہاں سے گزرا ہے مرد کی بھی حدیث ہے عورت کی بھی حدیث ہے گنےگار آخری درجے کا گنےگار گندے کام کرنے والا اس نے دیکھا کہ ایک کتے جیسا جانور پیاسا ہے مٹی چاٹ رہا ہے اس نے کیا کیا اس کے پاس کوئی برتن نہیں تھا پیر میں چمڑے کے موزے پہنے تھے چمڑے کے موزے وہ اس نے نکالے کنویں میں گیا چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اب وہ موزہ پانی بھرا ہوا ہاتھ میں پکڑے تو اوپر دیوار پکڑ کے چڑھے کیسے تو خدمت کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ راستے سکھا دیتے اس نے اپنے منہ میں وہ پانی بھرا ہوا موزہ دبا لیا دانت سے اور پھر دونوں ہاتھ سے دیوار پکڑ کے اوپر آیا کا ایک جانور ایک کتا جو پریشان ہے پیاسا ہے دکھی ہے اس کے لیے کنویں میں اترا اور اس نے پانی بھرا اس پانی کے موزے کو منہ سے پکڑا اور پھر دیوار پکڑ کے اوپر آیا اور آ کر کے وہ موزے کا پانی اس کتے کو پلا دیا میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اللہ نے ایک کتے کو پانی پلانے پر اس کو جنت عطا فرما دی آؤ دینی بھائیو خدمت کے میدان میں آگے بڑھو شہر میں بہت دکھی لوگ ہیں بیوائیں ہیں یتیم ہیں دکھی انسان ہیں بیمار انسان ہیں اجڑے ہوئے انسان ہیں جو ہو سکے خدمت کرو سیوا فرمایا کہ انما نطعمکم مکم اللہ انما نطعمکم ان اللہ لا مم منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم انکم اللہ ہم جو کھلاتے ہم جو خدمت کرتے ہم جو سیوا کرتے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے لانوری نرید کم جزاء ولا شکورا ہم کسی سے دنیا میں کوئی بدلا نہیں چاہتے ارے بدلا تو کیا فقیر ہم کو تھینک یو کہ وہ بھی ہم نہیں چاہتے فقیر کے آبھار کا بھار بھی نہیں چاہیے ہم تو خدا کے لیے خدمت کرنے والے ہیں دوستو اللہ کے واسطے خدمت کے میدان میں آؤ سیوا چاکری کے میدان میں آؤ دکھی بیمار پریشان لوگوں کی خدمت کرو یاد رکھو جنت میں جانے کا یہ شارٹ کٹ راستہ ہے خدمت یہ جنت میں جانے کا مختصر راستہ شارٹ کٹ راستہ کہ خدمت کے راستے سے آدمی بہت جلدی جنت میں پہنچتا ہے جو ہو سکے خدمت کرو اور اللہ واسطے آج ہم خوشی سے کہتے ہیں ہمارا دیش آزاد ہوا انیس سو سینتالیس میں آزادی میں نہیں تو دیش کا سروتم ایوارڈ اس زمانے میں ابھی بھارت رتن نہیں تھا پردم بھوشن سب سے بڑا ایوارڈ تھا ہمارے دیش کا ہمارے دیش کے پہلے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو نے پارلیمنٹ سے منظور کروایا کہ یہ ایوارڈ آزادی کے بعد سب سے پہلے اگر کسی کو دینا ہے تو وہ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی کو دینا ہے پنڈت نہرو نے طے کیا اور پھر حضرت کے سامنے وہ ایوارڈ پیش کیا گیا حضرت ایوارڈ لینے نہیں گئے اللہ کی کروڑوں رحمتیں حسین احمد مدنی کی قبر پر نازل ہو ایوارڈ لینے نہیں گئے اور کہلوا دیا نہرو جی بھارت دیش کی آزادی میں جو قربانیاں دی تھی وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے وطن کی محبت میں ایوارڈ لینے کے لیے ہم نے قربانیاں نہیں دی تھی ایوارڈوں کے چکر میں ہم قربانیاں نہیں دیا کرتے ہم نے قربانی دی خدمت کی جیلوں کی سزا بکتی اللہ کو خوش کرنا وطن کی محبت ہم ایوڑوں کے چکر کے اندر قربانی دینے والے نہیں ہیں صاف منع کر دیا اس کو کہتے ہیں اللہ واسطے خدمت کرنا وہی قرآن ہم کو سکھاتا ہے کا ان مانتے وجہ لانوری تم نريد جزا جزاء ولا شکو ہم اللہ واسطے کرتے ہم کسی سے بدلا نہیں چاہتے ہم کسی کا ٹھینکس نہیں چاہتے شکریہ نہیں چاہتے ہم تو اللہ کے لیے کرنے والے لوگ ہیں اور بھائیوں کبھی اسلام کا میننگ سوچا سوچا اسلام کس سے کہتے آج بہت دکھ سے کہتا ہوں ہم کو خود معلوم نہیں اسلام کس کو کہتے ہیں معلوم نہیں ہے ہم ہم نہیں جانتے اسلام کس کو نام ہے حقیقت ہم نہیں جانتے اسلام کس کو کہتے ہیں پیارے بھائیو آج شنیچر ہے گزشتہ اتوار کو میں کیسے پروگرام میں تھا جس میں سیونٹی پرسینٹ میری بات سننے والے ہندو بھائی تھے تیس ٹکا مسلمان تھے اور کلیکٹر سے لے کر گو رکشا سمیتی تک کے پرمکھ لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پروگرام کل کا تھا ایک کمیٹی نے اعلان کیا کہ اللہ کے نبی آخری نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون چرتر کے اوپر نبھن لکھو مقالے لکھو مضمون لکھو اور شرط کیا لگائی بتاؤں آپ کو حیران رہ جاؤ گے شرط یہ لگائی کہ نبی کی زندگی پر آرٹیکل لکھنا ہے سیرت پر مضمون لکھنا ہے نبھن لکھنا ہے لیکن لکھنے والا کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا خدا کو گواہ رکھ کے کہہ رہا ہوں اور سنو آگے کی بات ایک دو نئی پانچ سو تریسٹھ فائیو ہنڈریڈ سکسٹی تھری پانچ سو تریسٹھ ہندو بھائی مرد عورت نے تمہارے اور میرے نبی کی زندگی کے اوپر نبند لکھے پانچ سو تریسٹھ انٹرنیٹ پر وہ پورا پروگرام ہے دیکھ لینا میں نے ان ہندوؤں کو مبارکباد دی اور یوں کہا کہ اگر میں مسلمانوں کو اپیل کرتا تو پانچ سو تریسٹھ مسلمان مضمون لکھنے والے نہیں ملتے اور پہلا نمبر نبن میں لانے والی ایک ہندو لڑکی تھی جس کو پہلے نمبر کا انعام ملا میرے بھائیو آج ہم کو ہی نہیں معلوم ہمارے نبی کون تھے مسلمان بھائی سمجھو اپنے دین کو اپنے نبی کو اسلام کو کیا چیز ہے اسلام کا میننگ ہوتا ہے سلامتی ایمان کا میننگ ہوتا ہے امن اور شانتی جس مذہب کے نام میں سلامتی امن اور شانتی ہو اس مذہب کا ماننے والا کبھی آتکوادی ہو ہی نہیں سکتا ہمارے دین کی تو شروعات یہاں سے ہوتی ہے کا اللہ کے نبی نے ہم کو قرآن سکھایا ہم قرآن کہاں سے پڑھتے ہیں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین کا الحمد للہ رب العالمین کیا معنی اس کا میں نے کہا نا کہ ہم کو معلوم نہیں قرآن کیا ہے نبی کیا ہے اسلام کیا ہے میں ایسے تھوڑا ہی کہتا ہوں قرآن کی پہلی آیت کیا آواز دیتی الحمد للہ رب العالمین تمام تعریف تمام وکھاڑ اس اللہ کے واسطے ہیں جو تمام جگت کے تمام عالموں کے تمام سرشٹی کے پالنے والے اور مالک ہے میں آیت سنا کے ایک بات کہتا ہوں مسلمان بھائیوں کو میرے مسلمان بھائیوں ہم نے اللہ تعالی کو ایک باڑے میں بند کر کے رکھ دیا ہمارا ظلم ہے ظلم سن لو ہم نے خدا کو ایک بارڈر میں بند کر دیا ہم کیا سمجھتے کہ اللہ مسلمان کے تو باس اللہ وہ اللہ اکیلے مسلمان کے نہیں ہے وہ اللہ تمام عالموں کے ہیں کوئی بھی انسان کوئی بھی مخلوق ہر ایک کے وہ اللہ پالنے والے ہیں ہمارے اکیلے کے نہیں ہیں ہمارا کوئی اشارہ نہیں خدا پر کوئی مالک ہی نہیں وہ ہمارے مالک ہے اور وہ سارے جگتوں کے مالک ہے یہ نکال دو دماغ میں سے کہ اللہ ہمارے اکیلے کے ہیں سوری معاف کرنا میں کہتا ہوں صحیح باتیں کہتا ہوں مسلمانوں اللہ صرف مسلمان کے نہیں ہے اس نے قرآن کی پہلی آیت میں تعارف کرا دیا اپنی پہچان کرا دی اپنی اور کھان کرا دی الحمد للہ رب العالمین وہ تو تمام عالموں کے تمام انسانوں کے تمام مخلوق کے تمام سرشتی کے تمام سرجن کے مالک اور رب اور پالنے والے اللہ ہے کبھی آپ نے دیکھا ایسا مجھے معاف کرنا کبھی دیکھا ایسا اللہ کے یہاں سے برسات برسی تو اس سے پہلے ایک لیٹر آیا کہ برسات مسلمانوں کے لیے ہے غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے کبھی ایسی بارش دیکھی اللہ ہوا دیتے روزی دیتے کھانا دیتے اولاد دیتے نعمتوں پر نعمتیں دیتے ہیں خدا کیا نعمت دینے کے اندر اللہ ہر ایک کو دیتے ہیں وہ کسی کو منہ لکھ کے نہیں دیتے اس کی رحمت اس کا انعام اس کی نعمت سب کے واسطے ہے اور نہیں سنا تو حدیث سن لو حدیث سنا رہا ہوں فرمایا کہ الخل کو ایال اللہ الخل کو ایال اللہ تمام مخلوق تمام انسان تمام جانور تمام پرندے تمام دنیا وہ اللہ تعالی کی فیملی اور اللہ کا کٹمب ہے خدا کی فیملی ہے تمام انسان پھر آگے کیا فرمایا فحب الخل مناسن اللہ کی نظر میں پیارا کون جو اللہ کی سب مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے وہ سب سے پیارا سب سے پیارا خدا کی نظر میں جو خدا کی سب مخلوق سے اچھا برتاؤ کرے جو خدا سب سے اچھا برتاؤ کرنے والے کو پسند کرتے ہو وہ اللہ کبھی آتکواد کو پسند نہیں کر سکتے اور آگے کی بات بتاؤں نبی کے لیے ہم کیا کہتے ہیں آیت پڑھتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ کا اللہ رحمت اللہ عالمین وما ارسلناك الا کا اللہ رحمت للعالمین اے نبی کہو صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے میں بھی بخیل بنتے ہو ماں ارس اللہ کا اللہ رحمت اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام دنیاؤں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا سب کے لیے آپ رحمت ہو ارے میرے آقا تو وہ رحمت ہے دوستو آقا کی رحمت سنا ہوں نے اپنے تو اپنے گھروں کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں میرے آقا کیا رحمت والے تھے جس مکہ کے لوگوں نے میرے آقا کو تیرہ برس تک پریشان کیا چالیس برس کی عمر میں نبی ہونے کا اعلان کیا پھر تیرہ برس تریپن کی عمر تک مکہ میں رہے تیرہ برس ستایا مکہ والوں نے مدینہ جانے کے بعد سات برس نبی کے ایسے گزرے نبی کو ستایا پریشان کیا بیس برس ہو گئے ظلم سہن کرتے کرتے لیکن ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیا معاف کرنا میرے بھائیوں نبی نے ظلم کا بدلہ ظلم کر کے نہیں لیا معاف کر کے دیا بیس سال ہو گئے ظلم سہن کرتے کرتے چودہ ہزار صحابہ دس ہزار صحابہ کو لے کر مکہ گئے اور خدا نے کیا فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد آئیے آئیے نبی تشریف لائیے آج آپ کو جو کرنا ہو کرو مکہ آپ کے لیے حلال ہے اب نوجوانوں کو جلدی غصہ آ جاتا ہے جذبات میں آ جاتے نوجوان میرے نوجوان بھائیوں عقل زیادہ استعمال کرو طاقت کم استعمال کرو غصہ آوے اس کو قابو میں رکھو وہ بہادر ہے غصہ آوے کنٹرول میں رکھو وہ بہادر ہے ایک نوجوان اعلان کر رہے مکہ میں کیا اعلان کیا یوم الملحما اے مکہ والو آج بدلا لینے کا دن ہے تم نے بیس سال سے ستایا ہے تم نے بلال حبشی سہیب رومی عمار اور یاسر پر ظلم کیے ہیں کہو ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں حضرت بلال حبشی حضرت سہیب رومی حضرت عمار حضرت یاسر بہت محبت سے کہو ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان پر ظلم کیے آج ہم بدلا لیں گے وہ اعلان کر رہے کال یوم یوم الملحمہ آج بدلے کا دن ہے حضور کے کان میں آواز پہنچی کہ اعلان کرے بلایا ادھر آؤ کس نے تم کو پرمیشن دی اعلان کرنے کی کیا لیاؤ یوم الملحمہ کس نے اجازت دی کہ اعلان کرو کہ آج بدلے کا دن ہے خبردار میں آج مکہ میں اعلان کرنے آیا ہوں الیوم یوم المرحمہ الیوم یوم المرحمہ آج تو رحم و کرم کا دن ہے میں تو معاف کرنے کے لیے آیا ہوں میں کسی سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا میں تو آج مکہ والوں سے کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے گیارہ ظالم بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم اے میرے بھائیوں تم نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا مجھے یاد ہے تم نے مجھے بیچ دیا تھا مجھے یاد ہے تم نے مجھے ستایا تھا مجھے یاد ہے لیکن آج میں مصر کا بادشاہ بنا ہوا ہوں پھر بھی میں کہوں گا لا تصریب علیکم اليوم میں تم سے بدلا نہیں لوں گا تم پر تان تشنی نہیں کروں گا میں تم کو معاف کرتا ہوں اور خدا سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے میرے بھائیوں جس نبی نے مکہ کے ظالموں کو معاف کیا وہی نبی ہے رحمت للعالمین کہو صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے کیا سکھایا وافو امن ظلم ظلم کرے تو معاف کرو ارے ظلم کرنے والے کو معاف کرو یہ نبی فرماتے ہیں احسن علامن اسا علیک جو برا سلوک کرے تم اچھا سلوک کرو جو اچھا کرے اس سے اچھا تو ہر ایک کرتے ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا آسن علا من اصا جو تم سے برا سلوک کرے اچھا سلوک کرو وسیل من قطع جو تعلق توڑے نہ تم جوڑنے والے بنو بھائیو ہمارے نبی نے ہم کو امن شانتی محبت ہر ایک کے ساتھ اچھی طرح رہنے کی تعلیم دی لیکن آج افسوس ہمیں اسلام معلوم نہیں دین کیا ہے ہمیں معلوم نہیں نبی کی مبارک تعلیم ہمیں معلوم نہیں کل رات میں کچھ سے ریٹرن ہو رہا تھا کل میں کچھ میں تھا A C first class first میں میری ٹکٹ تھی گیارہ بجے رہے تھے پورے دن کے پروگرام میں بزی کی وجہ سے گیارہ بجے میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کپڑے بھی بدل چکا تھا ہمارے ایک ساتھی نے آگے کہا کہ ایک سیشنس کورٹ کے جج صاحب ہمارے ساتھ پہنچ میں ہیں وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں رات گیارہ بجے خدا قسم کل رات کی بات کر رہا ہوں کہا اچھا اور کہا کہ ایک بہت بڑے ہندو بھائی جو بہت سارے چیریٹیبل ٹرسٹ چلاتے کچھ میں ممبئی میں امریکہ میں وہ بھی ہے وہ دونوں آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور مقصد ہے قرآن کیا ہے اسلام کیا ہے وہ جاننا چاہتے ہیں میں نے کہا کوئی بات نہیں بولا ویلکم oh, وہ میرے کمپارٹمنٹ میں آئے مسلمان بھائیوں شرم کے مارے ہماری نظر نیچی ہو جاتی ہے اور سیشنس کورٹ کے جج لیکن جب ان کو یہ بتایا گیا کہ میں ایک اسلام کا عالم ہوں مفتی ہوں تو انہوں نے آ کر کے پہلے ہاتھ جوڑ کر کے میرا ادب کیا آج تو مسلمان مولویوں کے پیچھے پڑتے ہیں علماء دین کی قدر ہی نہیں کرتے میں نے کہا اللہ دیکھو کتنی قدر پھر میرے سامنے بیٹھ گئے مجھے پوچھا کہ ہم کو قرآن کے بارے میں کچھ جاننا ہے اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں اس نے سوال کیا کہ قرآن کے بارے میں کچھ جاننا ہے اور میں نے قرآن کے بارے میں بتانا شروع کیا تو اس دونوں نے پہلے اپنے جوتے نکال دیے اور کہنے لگے زبان حال سے کہ قرآن کی بات سنے اور جوتے پہن کر کے یہ نہیں ہو سکتا قرآن کا ادب اتنا میرے مسلمان بھائیوں اتنا ادب قرآن کا کہ صرف قرآن کے لیے نالج لینے جانکاری لینے آئے اور وہ جوتے نکال کر کے بیٹھے کہ نہیں قرآن کی پوتر بات ہوتی ہو تو وہاں جوتے نہیں پہن سکتے اور آج مسلمان مسجد کے باہر سے شادی کے بینڈ بازی کا جلوس لے کے جاتے ہیں جاتے کہ نہیں جاتے قرآن پڑھا جاتا ہے مسلمان میوزک سنتے مسجد کے باہر بارات کے بینڈ واجے کے شور ہوتے آج ہمارے دلوں میں اسلام نہیں ہے میرے بھائیوں سن لو اگر ہم نے قدر نہیں کی اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں پتہ نہیں میڈیا والوں نے ان ذمہ داروں کو کیا سوالات کیے مجھے تو ایسا لگتا ہے چونکہ میڈیا والوں سے رات دن پالا پڑتا رہتا ہے شاید ان کو یہ پریشانی ہوئی ہوگی کہ یہ پروگرام کرنے کی ضرورت کیا کہ اسلام کا انتقواد سے کوئی تعلق نہیں ہے کیا ضرورت پڑی یہ پروگرام کرنے کی میرے مسلمان بھائیوں میں آپ سب کو ایک حقیقت بتلا دوں کہ جتنا میڈیا کے ذریعے سے نیگیٹو پرچار ہو رہا ہے پروپیگنڈا ہو رہا ہے بالکل مت گھبراؤ ہم اپنی عملی زندگی سے پریکٹیکل لائف سے لوگوں کو بتاوے کہ ہمارا دین امن شانتی کا دین ہے تو انشاءاللہ میڈیا کے پروپیگنڈے سے کچھ نہیں ہونے والا کچھ نہیں ہوگا اور جتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے نا یہ دنیا میں انسان کی ایک فطرت بتاؤں میں آپ کو یہ بات یاد رکھیں لکھ لینا انسان کو جس چیز سے منع کرو انسان وہی کام کرتا ہے آپ دیکھ لو جہاں بھی لکھا ہوگا کو کوئی پیشاب کرو نہیں سب وہی کریں گے کوئی کچرو ناخو نہیں سب وہی کچرا ڈالیں گے یہ انسان کی فطرت ہے عربی میں کہتے ہیں انسان ہری سن اللہ جس چیز سے روکو انسان وہی کرتا ہے آج جتنا اسلام کے بارے میں پروپی گنڈا ہو رہا ہے اتنا لوگوں کے دلوں میں اسلام جاننے کی آرزویں پیدا ہو رہی ہیں جتنا پروپی گنڈا ہو رہا ہے آج دنیا بھر میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ what is Islam what is Quran what is the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم واٹ از ہز لائف اسلام کیا نبی کیا قرآن کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا میرے بھائیوں میں بہت یقین سے کہتا ہوں جتنا پچھلے زمانے میں لوگوں نے اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل نہیں کی آج کے فتنے کے زمانے میں لوگ اتنی جانکاری لے رہے ہیں تو اس میں وہ نیگیٹو میں سے پوزیٹو سائڈ نکل رہی ہے گھبرانے کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں بہت اچھی امید ہے بس ضرورت ہماری ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے لوگوں کو بتلا دے رہے ہمارا مذہب کتنا اچھا مذہب ہے وعدہ کر کے اٹھو آج سے ہم کسی کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے کاروباروں دنداؤں دو روپے دس روپے کی خاطر جھوٹ بولنا دھوکہ نے کبھی سنا دھوکے کے لیے نبی نے کیا فرمایا فرمایا کہ منگشنا فلئی سمنا منگشنا فلئی سمنا جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہمارے مسلمانوں کی جماعت میں ہو ہی نہیں سکتا بہت سخت بات کہی نبی نے دھوکے کے بارے میں اور میرے بھائیو تم جھوٹ بولو گے دھوکہ دو گے تو دنیا تم کو نہیں دیکھے گی دیکھے گی کہ یہ مسلمان دھوکہ دے رہا ہے تمہارا دین بدنام ہوگا اسلام بدنام ہوگا قرآن بدنام ہوگا بھائیوں سچائی پہ آؤ امانت پہ آؤ دھوکہ مت دو کسی کو ستاؤ مت کسی کو پریشان مت کرو اسلام کی عزت بڑھے گی اللہ تمہیں جنت عطا فرما دیں گے اب ضرورت ہے ہماری پریکٹیکل لائف کی ہماری اخلاقی زندگی ہمارے اخلاق اسلامی ہو جائے تو انشاءاللہ شاء اللہ العزیز کوئی ہمارے دین کو کبھی بدنام نہیں کر سکتا اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے خدا پوری دنیا کو اور خاص طور پر ہمارے ملک کو ہندوستان کو اللہ فساد سے انتقواد سے دہشت گردی سے ٹیرریزم سے قیامت تک اللہ اس کو سلامت رکھے اس ملک کو اللہ سلامت رکھے ہم دل سے دعا کرتے ہیں اور بھائیوں جو بھی لوگ ایسا کام اور پلان کرنا چاہتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کے ہر ہر پلان کو ناکام کر دے جو لوگ بھی یہ وطن عزیز ہندوستان اور یہ پوری انسانیت مانوتا سکھ چین سے زندگی گزارتی ہو ان کو لڑاوے ان میں فتنے کرواوے اور ان کو جو ہے ناحق دکھ پہنچاوے یہ بہت بڑے پاپی لوگ ہیں مجرم لوگ ہیں ہمارا دین امن شانتی محبت کا دین ہے پاکیزہ دین ہے آؤ میرے دینی بھائیو اپنے نبی کی سیرت پڑھو گجراتی میں ملتی ہے اردو میں ہندی میں انگلش میں جس زبان میں چاہیے جس بھاشا میں چاہیے نبی کی سیرت ملے گی لاؤ اس کو پڑھو پہلے اپنے مذہب کو سمجھو مذہب پہ عمل کرو دنیا کو بتاؤ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کیا آپ حضرات ٹھنڈی کی رات میں یہاں پر تشریف لائے یہ باتیں آپ حضرات نے سنی اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے امن شانتی کو چاہنے والا بنا دے اور اللہ ہر طرح کے فتنے فساد سے ہماری پوری انسانیت کی اللہ تعالی حفاظت فرماوے اور خدا تعالیٰ اس وقت کی دنیا کے حال پہ رحم فرمائے میں پھر سے یہاں کے نوجوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں بہت اہم کام کیا لیکن اس پروگرام کو اور ذرا بڑا کرتے اور جن کے دماغوں کے اندر جو ہے بھوسا بھرا ہوا ہے ان کو بھی لاتے ہم تو اوپن ڈسکس کرنے تیار ہیں ان کے ساتھ جو ایسا سمجھتے فیس ٹو فیس جو بات ہوگی وہ پیچھے ہم کوئی غلط بات نہیں کرتے جو آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرو تم تمہارے دل کی بات کہو ہم اپنے دل کی بات کہو اور بیٹھ کے ایک دوسرے کو سمجھو اور اس دیش کے اندر سب سے بڑی اگر کوئی طاقت ہے تو قومی اتحاد قومی ایکتا یہ اس دیش کی سب سے بڑی طاقت ہے اللہ تعالیٰ ہر قوم کو یہ سمجھنے کی توفیق دے تب جا کے کہیں گے اقبال کی خواب کی بات سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی وہ گلستا ہمارا اللہ نظر بد سے حفاظت فرماوے فتینوں سے حفاظت فرماوے سازش کرنے والوں سے حفاظت فرماوے اور اللہ امن و امان کا ماحول قائم فرماوے ان الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصل شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہم سب کو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما مولائے کریم پورے عالم میں خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں جتنے بھی فتنا فساد کی کوششیں ہو رہی ہے اللہ اس کو ناکام فرما دیجیے سازش کرنے والوں کی سازشوں کو ناکام کر دیجیے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرماؤ انسانیت کی حفاظت فرماؤ اللہ امن و امان کا ماحول قائم فرماؤ فتنے فساد کو ختم فرماؤ اللہ جو اجڑے ہوئے انسان ہیں ان کو آباد فرماؤ محبوسی ان کو عطا فرماؤ بیماروں کو شفا عطا فرماؤ اے اللہ ہر ایک پریشان حال کی پریشانی کو دور فرماؤ اے اللہ ہمیں نبوی اخلاق کی توفیق عطا فرماؤ ایک سچا انسان بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماؤ اے اللہ اس وقت کی مجلس کو اجتماع کو قبول فرماؤ ہمارے جمع ہونے کو کہنے سننے کو قبول فرماؤ تیرے جن بندوں نے اس پروگرام کے لیے محنت کی اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرماؤ یہ تیرے بندے رات کا آرام قربان کر کے آئے ہیں اللہ ان کے آنے کو قبول فرماؤ ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ اے اللہ ہماری ہر کوتاہیوں کو معاف فرماؤ اے اللہ اپنی ناراضگی اور پکڑ سے حفاظت فرماؤ اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم